مذاق ایک سوداگر کو کسی بھی اوپار میں دو ڈھائی ہزار روپے کا گھاٹا پڑ گیا اس نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا اس نقصان کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرنا بیٹے نے پوچھا قبلہ براہ کرم اس کے چھپانے کے فائدے بتائیں باپ نے کہا صرف یہ کہ رنچ دگنا نہ ہو جائے ایک تو مال گھاٹا کھانا دوسرے لوگوں کا مذاق اڑانا مو سے فرار ایک ایسے آدمی نے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے ایک ہزار پائے کنکھجورے کو مار ڈالا ایک صاحب باطن کا وہاں سے گزر ہوا کہنے لگا سبحان اللہ یہ کیڑا ہزار پاؤں رکھتا تھا لیکن جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو ایک بے دستو پا کے ہاتھ سے نہ بھاگ سکا بادشاہ اور گدا ایک گدا کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی تھی اتفاقاً بادشاہ کو کسی مہم کے لیے روپے کی ضرورت پڑی تو فقیر کو بلا کر فرمایا اگر اتنا روپے بطور قرض دے دو تو مالیہ وصول ہونے پر شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا گدا نے عرض کی قبلہ عالم گداؤں کے مال کو چھونا بادشاہوں کی شان کے شایان نہیں کیونکہ یہ مال جو جو بھر مانگ کر جمع ہوا ہے بادشاہ نے فرمایا فکر نہ کرو ہم بھی یہ رقم دشمن کو تاوان میں دیں گے ناپاک چیز ناپاکوں کے لیے ہے گدھا اس پر راضی نہ ہوا تو بادشاہ نے زبردستی اس سے روپے حاصل کر لیا علم لازوال دولت ہے ایک دانہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں علم و ہنر حاصل کرو کیونکہ دنیاوی مال و دولت اعتماد کے قابل نہیں ہے چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے سفر میں تلف ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے لیکن علم ایک لازبال اور بڑھنے والی قوت ہے صاحب علم اگر دنیا کی دولت سے محروم ہو جائے تو پرواہ نہیں کیونکہ وہ علم جیسی لازوال دولت کا مالک ہوتا ہے جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے اس کے برعکس بے علم مفلس بھیک مانگتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملک شام پر کوئی افتاد پڑی لوگ گھروں سے باغ نکلے اور پھر یوں ہوا کہ علم و ہنر سے بہرور کے سانزادے بادشاہ کے وزیر بن گئے اور وزیر کے جاہل لڑکے دیہات میں بھیک مانگنے لگے میٹھا پھل سادی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں کے گروہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا ہمارے پیچھے ایک چھوٹی سی کشتی ڈوب گئی اور اس میں سوار دو بھائی ایک بھمر میں پھنس گئے میرے ساتھی بزرگوں میں سے ایک نے ملا سے کہا کہ جلد دونوں بھائیوں کو بچاؤ تجھے ہر ایک کے عوض پچاس دینار دوں گا ملہ پانی میں کود پڑا اور ایک بھائی کو بھمر سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن دوسرا ہلاک ہو گیا میں نے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی اس لیے تو نے اسے پکڑنے میں سستی کی اور دوسرے کے پکڑنے میں بڑی پھرتی دکھائی ملا ہنس پڑا اور کہا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے درست ہے لیکن ایک دوسرا سبب بھی ہے میں نے کہا وہ کیا کہنے لگا کہ اس کو بچانے کی خواہش میرے دل میں زیادہ تھی کیونکہ ایک دفعہ میں جنگل میں سخت تھک گیا تھا اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے لڑکپن میں ایک کوڑا کھایا تھا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اسی پر ہے مال سے محبت ایک درویش حج کے سفر پر ہمارے ساتھ تھا جس کو عرب کے امیروں میں سے کسی نے سو اشرفیاں بخشی تھی کہ قربانی وغیرہ کے بعد جو کچھ بچ جائے بال بچوں کے خرچ میں لائے راستے میں قافلے پر ڈاکہ پڑا اور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا ڈاکو سب کی صفائی کر گئے سوداگر اور مالداروں کے ہاں تو ماتم برپا ہو گیا مگر اس نے ایک بخت درویش کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی میں نے پوچھا کیا تمہارا مال بچ گیا ہے اس نے کہا ہرگز نہیں لینے کو تو میرا سب کچھ لے گئے مگر مجھے اس سے اتنی محبت نہ تھی کہ جاتے رہنے سے کچھ پریشانی ہوتی اولاد کی تربیت شہ سادی سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے انہوں نے فرمایا نمبر ایک جب بچے کی عمر دس سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نہ محرم اور ایروں غیروں میں نہ بیٹھنے دو نمبر دو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے نمبر تین اگر تجھے بد سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاٹ پیار نہ کر نمبر چار بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو نمبر پانچ بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے نمبر چھ شروع شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کرو جب وہ اس طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو نمبر سات بچے کو دستکاری یعنی ہنر سکھاؤ اگر وہ ہنرمند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا نمبر آٹھ بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ بروں کی صوبت میں نہ بیٹھے اعتبار سلطان محمود کو اپنے وزیر حسن میں مندی سے سرگوشی کرتے دیکھ کر بعضی مصاحبوں نے حسن سے پوچھا فرمائیے آج بادشاہ سلامت آپ سے کس معاملے میں گفتگو کر رہے تھے حسن نے کہا کہ وقت پر معلوم ہوگا مصاحبوں نے کہا کہ چونکہ سلطان کو اپر اعتماد ہے اس لیے آپ سے پوشیدہ باتیں بھی بے دھڑک کہہ دیتے ہیں حسن نے کہا پھر بدلاؤ تو صحیح میں سلطان کی بات آپ کو بتا کر اپنا اعتماد کیسے کھو دوں دشمن کی موت کوئی شخص نوشربان عادل کے پاس خوشخبری لے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا ہے نوشرمان نے کہا کیا تو نے یہ بھی سنا ہے کہ موت نے مجھے چھوڑ دیا ہے ہمارے لیے دشمن کی موت خوشی کا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ نہیں ہے باپ دادا کا نام ایک عالم اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ قیامت کے دن تجھ سے تیرے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کہ باپ دادا کا نام یاد ایک بادشاہ نے ایک پاک باز آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کبھی میری یاد بھی آتی ہے انہوں نے فرمایا ہاں جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں عجز و انکسار ایک دفعہ حضرت بایسید بستامی عید کے دن میں غسل کر کے نکلے گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ایک گھر سے بے خبری کے علم میں ان کے سر پر بہت سی راگ گرا دی حضرت کا لباس چہرہ ریش مبارک اور سر کے بال راگ آلودہ ہو گئے لیکن آپ کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی بلکہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر بار بار خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے نفس میں تو دوزخ کے قابل ہوں ذرا سی راگ سے منہ کیوں بناؤں خاک ساری تیری عظمت میں اضافہ کرے گی اور تکبر تجھے خاک میں ملا دے گا بدمزاج مغرور سر کے بل گرتا ہے اگر بلندی چاہتا ہے تو بلندی تلاش نہ کر دعا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں سنگریزوں پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے خدا بند کریم اگر میں عذاب کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے اولی اللہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک بوڑھا درویش میرا ساتھی بنا ہم دونوں سفر کرتے کرتے ایک دریا پر پہنچے ہمیں پار جانا تھا اور کشتی بان معاوضہ لیے بغیر کسی کو کشتی پر سوار نہ کرتے تھے میرے پاس ایک درہم تھا چنانچہ مجھے تو انہوں نے بٹھا لیا لیکن بوڑھا درویش خالی ہاتھ کھڑا تھا اسے کشتی میں بیٹھانے سے انکار کر دیا اور کشتی کو تیزی سے چلا دیا مجھے اپنے ساتھی کی بے کسی پر رونا آ گیا مجھے اس قدر ملول دیکھ کر بوڑھا درویش کہہ کے مار کر ہنسا اور کہا کہ اے عقل مند میرے حل پر غم نہ کھا مجھے وہی ذات دریا پار کرائے گی جو کشتی لے جا رہی ہے یہ کہہ کر اس نے پانی پر مسلح بچھایا اور اس پر بیٹھ کر آنن فانن دریا کے پار اتر گیا میں سمجھا کہ میرا بہم ہے یا خواب ہے فرد تحیر سے بے ہوش ہو گیا اور ساری رات کروٹیں بدلتا رہا صبح کو ہوش آیا تو اس درویش نے آواز دی کہ اے مبارک خیال دوست تو تعجب میں کیوں پڑ گیا تجھے کشتی نے کنارے پر پہنچایا اور مجھے خدا نے بے وقوف کسی بے وقوف کی آنکھ دکھنے آئی تو علاج کے لیے ایک سلوتری کے پاس چلا گیا اس نے وہی سلائی جو چوپایوں کی آنکھ میں لگاتا تھا اس کی آنکھ میں پھیر دی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اندھے ہو گئے اور خفا ہو کر سلوتری پر مقدمہ کر دیا جب مقدمے کی پیشی ہوئی تو حکم نے کہا تمہارا دعویٰ کسی طرح سننے کے لائق نہیں کہ تم نے خود گدہ پن کیا ہے انسان ہوتے تو سلوتری کے پاس نہ جاتے بس خوب یاد رکھو جو شخص بغیر آزمائش کے کسی انجان کو بڑا کام بتاتا ہے نقصان اٹھانے کے سوا مخلوق میں اپنا حل کا پن دکھاتا ہے پلنگ سوار شیر سادے فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ چیتے پر سوار تھا وہ چیتا پالتو گھوڑے کی طرح اس کو اپنے پیٹ پر اٹھائے چلا آ رہا تھا یہ نظارہ دیکھ کر میں لرزہ برندام ہو گیا اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے کہ اے سادی جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس پر تعجب نہ کر تو اگر خدا کے حکم سے گردن نہ موڑے گا تو تیرے حکم سے کوئی بھی گردن نہ موڑے گا عقل و تمیز بچپن میں میں نے ایک عالم سے پوچھا انسان کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے انہوں نے فرمایا جب عقل و تمیز آ جائے چور ایک چور ایک نیک اور پرہزگار آدمی کے گھر میں گھس گیا تلاشی بے سیار کے باوجود کوئی چیز لے جانے کے لیے نہ ملی مایوس اور غمگین واپس لوٹا اس نیک انسان کو خبر ہوئی تو انہوں نے وہی گدڑی جس میں سویا ہوا تھا اٹھائی اور چور کے راستے میں پھینک دی تاکہ مایوس واپس نہ جائے راہ حق پر چلنے والے لوگ دشمن کا دل بھی نہیں دکھاتے تجھے یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے خلاف بھی ہے اور ان سے لڑائی مول لے رکھی ہے پاک باز لوگوں کی دوستی اور محبت جیسے منہ پر ہوتی ہے ویسے ہی پیٹ پیچھے یہ نہیں کہ پیٹ پیچھے ایب ڈھونڈتے ہیں اور سامنے قربان ہو ہو جاتے ہیں باپ بیٹا دیا بکر عراق کے شہر میں مجھے ایک ایسے بوڑھے مالدار نے مہمان بنایا جس کی دولت کا ایک ہی لڑکا وارث تھا بوڑھے نے باتوں باتوں میں قصہ سنایا ہمارے علاقے میں ایک درخت زیرت گاہ چلا آتا ہے جہاں اکثر لوگ منتیں ماننے کو جاتے ہیں میں متواتر کئی راتیں اس درخت کے نیچے رو رو کر دعائیں کرتا رہا جب کہیں جا کر خدا نے مجھے یہ لڑکا عطا فرمایا مگر اب سنتا ہوں کہ صاحب زادے اپنے دوستوں کو خفیہ طور پر پوچھتے پھرتے ہیں کہ اگر مجھے اس درخت کا پتہ مل جائے تو میں بھی وہاں جا کر صدق دل سے اس بوڑھے باپ کے مرنے کی دعا کروں حکمت بوڑھے باپ خوش خوش پھرتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہونہار ہے اور جوان لڑکے سر دھونتے ہیں کہ یہ مرتے کیوں نہیں بزرگوں کا دامن شیخ سادی بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ عید کے دن میں اپنے والد کے ساتھ باہر گیا راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مشغول ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا جب کھیل کود سے فارغ ہوا اور والد کو نہ دیکھا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا اتنے میں میرے والد بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے انہوں نے میرے کان اینٹے اور جڑا کر کہا کہ بے وقوع بچے میں نے تجھے کئی بار سمجھایا کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں قبر کی مٹی جزیرہ کیش میں مجھے ایک سوداگر سے ملنے کا اتفاق ہوا اس کے چالیس تو کرندے تھے اور ڈیڑھ سو اونٹوں پر مال تجارت لدا ہوا تھا وہ ایک رات مجھے اپنی آرام گاہ میں لے گیا مگر خیالی پلاؤ پکانے میں نہ تو رات بھر مجھے سونے دیا نہ خود سویا کبھی کہتا کہ میرا فلان مال ترکستان میں پڑا ہے اور فلانشے ہندوستان میں رکھی ہے کبھی سنا تھا کہ اسکندریہ چلیں وہاں کی آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے پھر خود ہی کہہ دیتا جائیں کیسے کبھی کہتا کہ جس سفر کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر عمر بھر ایک جگہ گوشے آفیت میں بیٹھ کر قناز سے بسر کروں میں نے پوچھا بتائیے وہ کون سا سفر ہے کہنے لگا فارس سے چین میں گھندک لے جاؤں گا سنا ہے وہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے وہ چین سے پیالیاں خرید کر روم بیچوں گا وہاں سے ان کے عوض رومی کپڑا ہندوستان لے جاؤں گا پھر ہندوستان سے ہندوستانی فولاد حلب پہنچاؤں گا اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا اور پھر یمنی چادریں اپنے وطن فارس میں لا کر مزے سے ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور سفر کو خیر بات کہہ دوں گا ذرا اس جنون کو ملاحظہ فرمائیے بس اسی طرح بکتے بکتے اس نے رات گزار دی اور اتنی بکواس کی کہ بولنے کی طاقت نہ رہی آخر اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا شیخ صاحب آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے اپنے دیکھے سنے سے ہمیں بھی تو مشرف فرمائیے میں نے کہا قبر کی مٹی ایسے انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے جدا جدا طبیعت ایک بادشاہ نے اپنے کنزہن بیٹے کو کسی قابل استاد کے سپرد کیا استاد نے بہت کوشش کی لیکن شہزادہ لائق نہ ہو سکا اور استاد کے بیٹے جو شہزادے کے ہم سبق تھے خاصے قابل ہو گئے بادشاہ یہ دیکھ کر ناراض ہو گیا اور کہنے لگا افسوس تم نے کچھ حق نمک ادا نہ کیا استاد نے عرض کی خدا نعمت تربیت سب کے لیے یکساں ہے مگر اس کا کیا علاج کہ طبیعتیں جدا جدا بنی ہیں کدڑی درندوں کا ایک گروہ ایک درویش کا دشمن تھا ایک دن انہوں نے اس درویش کو ناحق برا بلا کہا اور مارا پیٹا وہ اپنے پیر طریقت کے پاس اپنی مظلومی کی شکایت لے گیا انہوں نے کہا کہ اے فرزند فقیروں کی گدری رضا کا لباس ہے جو اس لباس کو پہن کر نامرادی کی برداشت نہ کرے وہ محض مدعی ہے درویش نہیں ہے اور گدلی پہننا اس پر حرام ہے گستاخی مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن جوانی کے زور میں ماں کے ساتھ گستاخی سے پیش آیا اس پر وہ بیچاری رو کر بولی اگر تو اپنا بچپن نہ بھولتا تو یہ شوخی کبھی نہ کرتا حضرت زنون مصری اور ایک وزیر ایک وزیر حضرت زنون مصری کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دن رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں گو مجھے اس سے بھلائی کی توقع ہوتی ہے پھر بھی اس کے خوف سے لرزہ برندام رہتا ہوں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے حضرت زنون اس کی باتیں سن کر رو پڑے اور فرمایا اگر میں اللہ شانوں کی اسی خدمت کرتا جیسے کہ تو بادشاہ کی کرتا ہے تو امید ہے کہ مولائے کریم مجھے صدیقوں کا مرتبہ عطا فرماتا خطیب ایک خطیب کی آواز بڑی مکرو تھی لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا خوش آواز سمجھتا تھا گاؤں کے لوگ اس سے بڑے بیزار تھے لیکن خطیب کے مرتبے اور حکام رسی کی وجہ سے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے تو وکرہن اس کا خطبہ سنتے تھے اور خون جگر پیتے تھے ایک دفعہ اس ملک میں ایک دوسرا خطیب اس گاؤں میں آیا یہ خطیب بدآواز خطیب سے دل میں عداوت رکھتا تھا انہوں نے بدآواز خطیب سے کہا کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے خدا خیر کرے اس نے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا کہا کہ تیری آواز نہایت اچھی ہے اور لوگ تیرے دم سے نہایت آرام و راحت میں ہیں بد آواز خطیب کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا جزاک اللہ یہ تو بہت مبارک خواب تو نے دیکھا ہے کہ مجھے اپنے عیب کا علم ہو گیا آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بلند آواز سے خطبہ نہ دوں گا مرد حق اور بادشاہ وقت ایک مرد باخدا جنگل کے گوشے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا اور اس نے بادشاہ کی طرف دھیان نہ کیا بادشاہ اس کی بے نیازی پر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ گرلی پوش جانور ہوتے ہیں ان کو انسانیت چھو کر بھی نہیں گئی بادشاہ کے تیور دیکھ کر وزیر اس فقیر کے پاس گیا اور کہا اے مرد خدا ایک جلیل قدر بادشاہ تیرے پاس سے گزرا لیکن تو نے کوئی خدمت نہ کی نہ ادب بچا لایا اس نے کہا بادشاہ سے کہہ دو کہ خدمت کی توقع اس سے رکھے جو اس سے انعام کی توقع رکھتا ہو اور یہ بھی سمجھ لے کہ بادشاہ ریت کی نگہبانی کے لیے ہے نہ کہ ریت بادشاہوں کی اطاعت کے لیے بادشاہ کو فقیر کی باتیں بھلی معلوم ہوئی اس نے فقیر سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ فقیر نے کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ یہاں دوبارہ تشریف لا کر مجھے تکلیف نہ پہنچائیں بادشاہ نے کہا تو پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے فقیر نے کہا ابھی وقت ہے کہ کچھ کر لے کیونکہ نعمت اب تیرے ہاتھ میں ہے اچھی طرح جان لے یہ دولت اور ملک ہاتھوں ہاتھ جاتا ہے مرشد کامل ایک دفعہ ایک مرشد کامل اپنے مریض سے فرما رہے تھے کہ اے بیٹے انسان کو جتنا لگاؤ رزق ہے اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا مردان خدا اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ وہ کعبہ کی چوکٹ پر اپنا سر رگڑ رہا تھا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے غفور اے رحیم تو جانتا ہے کہ مجھ ظالم اور جاہل سے کیا ہو سکتا ہے عبادت گزار عبادت کا بدلہ چاہتے ہیں اور سوداگر سامان کی قیمت چاہتے ہیں میں نہ چیز امید لے کر آیا ہوں نہ بندگی کے عوض بھیک مانگتا ہوں اور نہ تجارت کرنے آیا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت قبول کر لے ہاں معافی کا قلم میرے گناہ پر پھیر دے تربیت ایک وزیر کا لڑکا بہت کن ذہن تھا وزیر نے اس کی تعلیم کے لیے لائق سے لائق استاد مقرر کیے مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا آخر استاد نے مجبور ہو کر وزیر کی خدمت میں عرض کی بندے پرور میری کوشش سے اس کو عقل نہیں آئی البتہ پڑھاتے پڑھاتے میری عقل ضرور جاتی رہی دوسروں کے عیب لوگوں نے ایک پرہیزگار آدمی سے پوچھا کہ فلاں عابد کے بارے میں لوگ بری بات کہتے ہیں آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے اس نے کہا کہ میں اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا اس کا باطن تو میں غیب کا علم نہیں جانتا جس کسی کو تو پرہیزگاری کا لباس پہنے ہوئے دیکھے اس کو پرہزگار اور نیک ہی متصور کر نادان دانا جالی نوس نے ایک احمد کو دیکھا کہ ایک دانشمند آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا اور اس کی بے عزتی کر رہا تھا یہ ناخوشگوار منظر دے کر جالینوس نے کہا کہ اگر یہ شخص فی الحقیقت دانا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچنے دیتا کہ ایک احمق اسے پیٹنے لگے درویش ملک شام کے ایک غار میں ایک درویش ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا اس کا نام خدا دوست تھا وہ فی الواقل اس میں بامسمہ تھا دنیا کی جھگڑوں جھمیلوں سے اسے کوئی سروکار نہ تھا اور اس کی قناعت اور بنیازی کو دیکھ کر سبھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور عقیدت کے پھول اس کے قدموں پر نچھاور کرتے تھے اس علاقے کا حاکم بڑا ظالم اور مردم آزار تھا اور لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے یہ حکم بھی کبھی کبھی خدا دوست کی زیارت کے لیے جاتا تھا لیکن وہ مرد خدا کبھی آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا ایک دن حکم نے شکایتاً کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں لیکن آپ نفرت سے میری طرف منہ موڑ لیتے ہیں مانا کہ میں ملک کا بادشاہ نہیں ہوں لیکن عزت میں کسی درویش سے کم نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے کوئی امتیازی سلوک کریں تاہم اتنی توقع ضرور رکھتا ہوں کہ آپ عام لوگوں جیسا سلوک میرے ساتھ کریں خدا دوست نے جواب دیا کہ اے حاکم کان کھول کر سن لے کہ اللہ کی مخلوق تیرے ظلم سے نالا ہے اگر تو اللہ کے بندوں کا دشمن ہے تو میں تیرا دوست کیسے بن سکتا ہوں اور اگر میری تیری دوستی کی کوئی راہ نکل بھی آئے تو اس کا کیا علاج کہ خدا تجھے دشمن سمجھتا ہے اور خدا سے دوستی رکھنے والے کی اگر کھال بھی ادھیڑ دی جائے تو وہ دوست کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا یہاں سے چلا جا اور احسان اور رحم پر کمر باندھ تاکہ خلق خدا تیرے حق میں دعا کرے بڑے چھوٹوں پر زور نہ دیکھا کیونکہ زمانہ ایک حالت میں نہیں رہے گا میں تجھ سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہ ستا اگر تو گر پڑا تو لاچار ہو جائے گا ہنر سیکھو ایک دانا نے بیٹے کو نصیحت کی بیٹا ہنر سیکھو روپے پیسے کا کوئی اعتبار نہیں کہ روپے اور اشرفیاں تو چور لے جاتے ہیں یا خود مالک ہی آہستہ آہستہ خرچ کر لیتا ہے لیکن ہنر ایسی دولت ہے کہ کبھی نہیں گھٹتی اور علم وہ چشمہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے ہنرمند کا مال جاتا رہے تو کچھ پرواہ نہیں کہ اس کے پاس ہنر خود بڑی دولت ہے وہ جس جگہ بھی جائے گا قدر پائے گا لیکن بے ہنر کا مال جاتا رہے تو مفلس ہو جائے گا اور ذلت و تکلیف اٹھائے گا دوسروں کو کتا کاٹتا ہے انسان نہیں ایک کتے نے ایک نشین کے پاؤں کو اس بری طرح سے کاٹا کہ بیچارے کو درد کی وجہ سے رات کو نیند نہ آئی اس کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اس نے باپ کو در سے کراتے دیکھا تو بھول پن سے باپ پر خفا ہونے لگی کہ بابا آخر تمہارے منہ میں دانت نہ تھے تم نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا باپ بے اختیار ہنس پڑا اور کہا کہ جانے پدر دوسروں کو کاٹنا کتوں کا کام ہے آدمی کتوں کو نہیں کاٹتے کوئی آدمی بروں کے مقابلے میں تھوڑا سا برا بن جائے لیکن اس کے لیے کتا بننا ممکن نہیں بات نہ کاٹو ایک دانہ سے میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اپنی نادانی کا کبھی اقرار نہیں کرتا لیکن وہ شخص جو کسی دوسرے آدمی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی بات شروع کر دے گویا وہ اپنی نادانی کا اقرار کرتا ہے دانا اور صاحب تدبیر آدمی کبھی منہ سے بات نہیں نکالتا جب تک کہ دوسرا اپنی بات پوری کر کے خاموش نہ ہو جائے